عافیت مانگنے کی وصیت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى سلمان الخير فقال يا سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنحك كلمات تسالهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سلمان اللہ کے رسول تمہیں کچھ ایسے کلمات ہدیہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرو اور ان کے ساتھ دن اور رات میں دعائیں مانگو یوں کہا کرو انی اسألک صحتا فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا یتبعه فلاح و رحمتم ان کا وعافیت و مغفرعتم ان و رغوانہ یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ اور کامیابی جس کے پیچھے فلاح بھی ہو اور رحمت آپ کی طرف سے اور عافیت اور مغفرت آپ کی طرف سے اور آپ کی رضا